میں نے جو جواب لکھا اہل سنت علماء والے کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے چپ رہنا چاہیے امام کے پیچھے قرار کرنا نہیں چاہیے وہ مجمون و اس چیز کو میں نے قرآن و سنت سے میرا دعویٰ بالکل آپ کے دعوے ایسا ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ مختلی ہو امام ہو اکیلا ہو فاتحہ فرض ہے آپ نے آپ برائے مہربانی امام کے لیے بھی اور اکیلے کے بھی لیے اور کے لیے بھی جو آپ کا قید ہے اس کو وہ دعویٰ مولانا عبد اللہ صاحب نے جو اپنا دعویٰ لکھ کے دیا ہے مجھے اس میں لفظ یہ لکھے ہوئے ہیں امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی یہ تمام کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری یہ چونکہ دعویٰ ہے مولانا عبداللہ صاحب کا اس دعویٰ کے بارے میں تھوڑی سی بات جو میں وضاحت کے طور پہ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام تو ہمارے نزدیک بھی فاتحہ پڑا کرتا ہے اکیلا آدمی بھی فاتحہ کرتا ہے اصل اختلاف ان کا اور ہمارا اس بات میں ہے کہ آیا امام کے پیچھے مقتدی جو ہے اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں اس کو چپ رہنا چاہیے کچھ پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس سلسلہ میں میں نے وہ مقتدی کے لیے لکھ دیا کہ مقتدی چپ رہے اب اصل جو اختلاف منشا نزا اور منشا اختلاف ہے مولانا عبداللہ صاحب کے مسلک کا اور میرے مسلک کا وہ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے یہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی ضروری ہے جب تک نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ مقتدی کو چپ رہنا ضروری ہے اس کو پڑھنے پڑھنا نہیں چاہیے رہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ بات آپ کا بات شروع کریں گے کریں لیکن آپ جب سمجھتے ہیں کہ امام میں کوئی تلاف نہیں تو اکیلے کے لیے کوئی تلاف نہیں تو جہاں لکھ دیں کہ امام اگر فاتحہ نہ پڑھے اکیلا فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی میں نے تو کتنی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا نہیں وضاحت میں لکھ کے دیا دیکھیں نا میں نے صاحب لفظ لکھ دیا ہے مقتدی کے لیے حضرت میں کہتا ہوں کہ مقتدی کے لیے میں نے کہا ہے میں نے مجھے نہیں پتا میں نے امام کا نام تو لکھا ہے میں نے اکیلے کا نام تو لکھا ہے میں نے نام لکھا جب میں نے اس کے کرم سے امام کا بھی نام لکھا ہے مختفی کا بھی نام لکھا ہے اکیلے کا نام لکھا ہے آپ ذرا نوٹ تو کریں اپنے کاغذ پہ کہ چاہے امام ہو مختری ہو اکیلا ہو بغیر فاتح کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا تقسیم کر کے بعد میں نوٹ کر دیں کہ عام ہاں، مختری کی نہیں ہوتی بات کو واقف ہونا چاہیے

اس کا مطلب یہ ہے میرا اور آپ کا جھگڑا اس بات میں ہے کہ مقتدی نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا کیونکہ آپ حضرات کی طرف سے یہ جو ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے یا آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے پڑھی جائے اصل اختلاف جو ہمارا اور آپ کا چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی مسئلہ کوئی آتا ہے وہ الکلام وغیرہ یا باقی ابھی ہم بات کوئی بات نہیں دعوے کی ہوتی ہے دعویٰ آپ نے فرما دیا زبان پہ جا کر زبانی آپ نے فرما دیا کہ امام کے لیے فاتحہ ضروری ہے اکیلے کے لیے فاتحہ ضروری ہے مقتدی کے لیے نہیں آپ مہربانی فرما کر لکھ دیں کہ اگر امام فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اکیلا بھی نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی تو اگر جو مقتدی ہے وہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی کیوں نہیں اب تو تھوڑی میری سنیں مزاج لکھتے کیوں نہیں

ابھی بہت اور یہ جو ہے پڑے گا ہاں جی، ہاں جی۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں آپ اس کی امام اور اکیلے کی وضاحت لکھے اپنے لے کے بھیجے میں نے لے کے بھیج دیا میں نے امام کے لیے لے کے بھیجا ہے مختلف کے لیے بھی لے کے بھیجا ہے اور اکیلے کی بھی لے کے بھیجا آپ جھوٹ جڑیوں لکھنے کی میں ہاں۔ تھوڑی سی سنیں گے میں سے سنتا ہوں آپ مہربانی کر کے میری بات میں امام ہمارے نزدیک بھی پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں پڑھنی چاہیے تو صحیح یہ جلد بازی کرتے ہیں نا تھوڑی سی آپ جلد بازی اب امام کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے اس کو اسی طرح مختلف کیا نام اکیلا جو ہے اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنی چاہیے اختلاف صرف میرا اور آپ کا ہے مختبی کے لیے اس لیے آپ کا اور میرا سارے جھگڑے کا دار و مدار اس قرآن و سنت کی حیثیت اس مسئلے کے اعتبار سے جو میرا اور آپ کا تنازع اور جھگڑے کا دار و مدار ہوگا وہ سارا ہوگا مختبی کے لیے امام کے لیے تو ہم بھی بات ہے ہمیں آپ زیادہ کچھ کرتے ہیں میں بات نہیں کر رہا نا میں یہی کر رہا ہوں نا ہاں جی۔ اب امام کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں میں نے صاف جب آپ نے امام مقتدی تمام کی بات کی میں نے صرف مقتدی کی بات لکھی ہے ہاں جی۔ کیوں لکھی ہے مقصد میرا سمجھانے کا یہ ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف صرف مقتدی میں ہے ہاں جی۔ امام تو ہمارا بھی پڑتا ہے

میں کو میں لے کے دیتا ہوں مولانا عبداللہ صاحب میں تو یہی کہتا ہوں میں لے کے دیتا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ کھل کے مسئلہ آج ظاہر ہوتا ہے مولانا عبداللہ صاحب بھی کھل کے ظاہر کر دیں اور تاکہ او قرآن و سنت اطمینان کے ساتھ گفتگو اس مسئلے پر میں نے صاف لکھ دیا ہے امام اور اکیلا دونوں کے لیے فاتحہ پڑھنے کے ضروری ہونے میں میرا مولانا عبداللہ صاحب شیخ پوری سے اختلاف نہیں میں بھی کہتا ہوں کہ امام کو اور اکیلے کو فاتحہ پڑھنی چاہیے فاتحہ پڑھنی کر لیجیے میں نے اب لکھ دیا اب امام اور اکیلے کی بات میں نے صاف لکھ دی

چاہے چاہے چاہے امام ہو ہو مقتدی اکیلا میں نے دعویٰ مکمل آپ ہیں میں یہ نہیں دوں گا آپ رحم مہربانی دیکھ کے دیں کہ امام اور اکیلا ہو فاتحہ نہ پڑے فاتحہ ضروری بھی ہے اور اس کے بغیر بالکل میں بالکل لکھ کے دیتا میں بالکل لکھ کے دیتا لکھا پھر

لیے کر رہا ہوں کہ میں ساری چیزوں کی وضاحت کروں گا ذرا مولانا عبداللہ صاحب سے بھی آپ نے مجھے وضاحت کرا کے دینی اب امام میں میں نے لکھ دیا کوئی جھگڑا نہیں اکیلے میں کوئی جھگڑا نہیں صاحب میں نے یہ بھی آپ لکھ دیا جو یہ کہتے تھے نہیں ہوتی میں نے لکھ دیا بغیر فاتحہ ان دونوں کی نماز پھر امام اور اکیلے سے کتاب امام لکھ چکا ہوں بغیر فاتحہ ان دونوں کی نماز دو جب فاتحہ کے ضروری ہونے کے نہیں ہوتی صاحب میں نے لفظ لکھ دیا اب مولانا اپنے دب اظہر پر لکھیں کہ میرا اختلاف صرف مقتدی ہے کیوں جب میں نے اکیلا یہ جھگڑا نہیں جھگڑا امام میں میں جو اکیلے میں میرا میرا کے کے ساتھ ساتھ جھگڑا جھگڑا جھگڑا نہیں نہیں امام میں ہے صرف مقتدی اب موضوع مبین کریں کہ میرا اور آپ کے پاس سارا صرف ہوگا مقتدی کا جیسے امام کے لیے جب میں آپ کتنی گند کے بات کیوں کرتے ہیں میں آپ سے مہربانی میں آپ میں نے صرف لکھ دیا آپ کو کہ امام ہو مقتدی ہو عقیدہ ہو اس کی نماز گزار فاتحہ سے نہیں ہوتی اب آپ نے تقسیف کرنی ہے اب اب آپ نے تقسیف کرنی ہے کہ امام اور عقیدہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہوتی ہے اور جو مقتدی ہو جب تک فاتحہ اگر پڑھے اس کی نہیں ہوتی اس سن کے لکھے دیکھیں امام اکیلا مختلف اب انہوں نے کہا امام بھی پڑھے اکیلا بھی پڑھے ان دو میں میں نے کہا جی میرا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں میں بھی کہتا ہوں امام بھی پڑھے اکیلا بھی پڑھے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ لفظ لکھے کہ نہیں ہوتی میں نے یہ لفظ لکھ دیا کہ نہیں ہوتی جی لیکن ایک اندازے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام انہوں نے تینوں کے لیے بات کی جب دو کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دو میں میرا آپ کے ساتھ اختلاف کی میں بھی مانتا ہوں کہ امام پڑھے میں بھی مانتا ہوں اکیلا پڑھے نہیں ہوتی اب آپ مہربانی کر کے اختلاف میرا آپ کا ہے صرف مقتدی مقتدی کا اب آپ لکھیں کہ میں کے لیے فاتحہ ثابت کروں گا ضروری طور اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا اور کو میں بات سمجھا دوں اچھے طریقے سے امر واقع اب یہ ہے کہ ہمارا موقع یہ ہے کہ امام ہو مقتدی ہو اکیلا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی نماز بھی چاہے کوئی ہو ہمارا یہ وقت ہے اس کے بعد ان کا موقف جو لکھ دے رہے ہیں کہ امام ہو اور اکیلا ہو انہوں نے لکھ دیا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اب بتا کی مقتدی کی بات اس کی وضاحت آپ نے کرنے کی ضرورت دی ہے دیکھیں نہیں دیکھیں نہیں جس میں اختلاف ہے فیصلہ تو کرنا ہے جب اکیلے میں جھگڑا کوئی نہیں امام کے لیے جھگڑا کوئی نہیں جھگڑا ہے کس کے لیے جھگڑا ہے مفت بھی دیکھنے یہی اب حدیث کے نمائندہ بن آئے گے حدیث کی طرف سے کتابیں لفظ لکھا ہوتی خلف الامام یہی وجہ ہے سارا جھگڑا ہوتا ہے خلف امام کا لیکن یہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ آگے خل امام پر ان کے لیے دلیل دینا مشکل ہوگی اس لیے ہم یہ لکھتے نہیں ہیں اس لیے جھگڑا ابھی ان کا اور میرا صرف خلف پر پہ امام کے لیے جھگڑا نہیں اکیلے آدمی کے لیے جھگڑا نہیں جب جھگڑا نہیں تو اس کو بات میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات میری اور آپ کی ہوگی صرف جس بات پر کہ امام پر چاہیے مولانا صاحب یہ مان گیا اب مسئلہ حل ہو گیا مولانا کہتے ہیں کہ یہ لکھ کے دیں مجھے یہ فرمائیے مقتدی آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے بات کی بات ہے مقتدی ہمیشہ خلف امام ہی ہوتا ہے مقتدی پیچھے ہوتا ہے میں نے سب کے لیے لکھ دیا ہے امام ہو اکیلا ہو مقتدی ہو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی عبداللہ اللہ جی، پوری آپ کی بات بنتا ہے ہم نے کہا ہم نے مولانا کیا غلطی کی تو آپ نے فرمایا حضرت ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ مقتدی نہ پڑے اب نہ پڑے کا دعویٰ تو آپ کا ہے بات تو آپ کی ہے تو اس کو آپ لکھیں گے نہ پڑے گا مجھے کہتے لکھے نہ پڑے میں کبھی

امام پچھے پیچھے خلف الامام دا جب یہ خود مان رہے ہیں خلف الامام اب جھگڑا میرا اور آپ کا یہ یعنی منشا ہے انداز منش اختلاف جس پر ہمیں بات کرنی ہے جس چیز پر ہے اتفاق اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات اس چیز پر ہوگی جس چیز میں ہے اختلاف اور اختلاف ہے خلف الامام میں اس لیے ان کو لکھنا چاہیے یہاں خلف الامام اور بات شروع ہونی چاہیے میں نے جی عجیب مولانا کا لگا عجیب ہے میں نے مختلف لکھ دیا ہے میں نے مقتدی کیا امام امام امام ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہے ہے ہے ہے ہے اس دوسرے کو نکالے کون پیچھے پیچھے کیا ہوتا ہے

آپ کا اور میرا جھگڑا گیا خلف کا مقتدی کا کہنے کو نکالے اپنی بات سے امام کو نکالے جس کا جھگڑا ہے جس کا جھگڑا ہے اختلاف ہے جس چیز کا فیصلہ ہے اس چیز کا بات ہے اس چیز کی جس چیز پر ہے اختلاف اختلاف ہے خلف الامام کا اس لیے لفظ ہے کا اور میں سمجھتا ہوں یہ چونکہ اصل پر امام مولانا سمجھتے ہیں دلیل دینا اصل پر امام پہ کوئی آسان کام ہے کس لیے دیکھتے اگر آپ بات کس طرح میں نے پورا عقیدہ واضح کیا ہے کہ میں جس ماحول میں بات کرنا چاہتا اور شروع میں آپ نے جس ماحول میں بات کرنے کی بات کیا اس سے ہٹ رہی میں سب کچھ باتیں کر کے لکھتا جا رہا ہوں جب آپ کا آپ کا اور میرا اختلاف دیکھیں مثلا تین آدمیوں کے بارے میں مولانا کا دعویٰ کرتے ہیں زید آیا امر آیا بکر تین کے بارے میں کہتے ہیں دو کے بارے میں میں ان کو مان لیتا ہوں مولانا نے فرما دیا کہ بکر اور زیاد کی بات بھی تیسرے کی بات ہے اب تیسرے میرا تو سلام نہیں میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ایمان جس طرح جس طرح ایمان کے لیے فاتح فرض ہے جس طرح اکیلے کے لیے فاتح فرض ہے اسی طرح مقتدی کے لیے فاتحہ فرض ہے اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مقتدی کے لیے فاتحہ فرض نہیں ضروری نہیں کوئی بات نہیں آپ دیکھیں کہ فاتحہ مقتدی نہ پڑھے اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی دیکھیں بات یہ ہو چکی ہے اب زید امر بکر تین کے بارے میں دعویٰ ہو زید آیا امر آیا ان دو کے بارے میں جب بات مان لی گئی تو دلیل دینے کی ضرورت ہے جب اختلاف ہے بکر پر تو دلیل دینی پڑے گی ان کو بکر کے آنے کی اب اسی طرح اکیلے اور امام کے لیے جب اختلاف نہیں تو اس کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں بات ہے صرف امام کی جھگڑا ہے صرف امام کا جھگڑا ہے صرف مقتدی کا اور مولانا عبداللہ مدرسہ سمجھتی ہے کہ مقتدی کے لیے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے لکھ نہیں دیتے اگر آپ یہ اہل حدیث کے نمائندہ بن کے آئے ہیں اہل حدیث امام کے پیچھے فاتحہ کو ضروری کہتے ہیں اور اس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہے یہ آپ کی کتابیں بھی تھی وجوب کراتے ہر پر امام کے لیے آپ لکھے کے لیے فاتحہ ضروری نہیں وہ فاتحہ نہ پڑے اگر فاتحہ کیا میں نے لکھ دیا اگر فاتحہ نہ پڑے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی آپ لکھیں فاتحہ پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی تب مقابلہ ہوگا

مقتدی بھی بھی بھی آ آ آ گیا گیا گیا کلہ امام سارے دیکھنا ہے سورت فاتحہ تو بغیر نماز کے لیے قرآن سنت نال ثابت فاتحہ تو بغیر نماز ہو جاتی ہے یا فاتحہ نہ پڑھیے کسی بھی پوزیشن نہیں ہوتی دیکھنا تو سمجھنا تو چاہتے ہیں

میں نے بڑی وضاحت سے لکھ دیا اب مقتدی کے لیے اب انہوں نے لکھنا ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اگر نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی میں آگے لکھ دوں گا کہ فرض نہیں ہے وہ نہ پڑھے تب بھی ہو جائے گی بات یہ اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس وقت تک نماز ہوتی نہیں اس کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض ہے اختلاف اب یہ ہے ان کے نزدیک مقتدی کے لیے خود بیان کر رہے تھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ان کے نزدیک فرض ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی اگر فاتحہ نہ پڑے ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے اس لیے نہ بھی پڑھے تو ہو جاتی ہے اصل بات یہ ہے کہ حضرت نے بلا تو فرما دی وہ لکھ کے نہیں دیتے بات یہ ہے کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اختلاف نہیں مقتدی کے لیے فرض کرا لیتے ہیں ان میں اختلاف نہیں تو اختلاف تو آپ میں ہے آپ یہ دیکھ کر دیں کہ مختلف فاتحہ نہ پڑھے اگر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی جس طرح میں لکھتا ہوں نہیں پڑھے گا نہیں ہوگی دیکھیں جی ایک ہوتا ہے مدعی ہاں۔ ایک ہوتا ہے مدعی جی، جی۔ اب مقتدی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے مدعی یہ ہے کہ مقتدی کے لیے مختی کے لیے کا پڑھنا ضروری ہے مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے واجب ہے فرض ہے جو بھی ہے ان کے نزدیک ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے اگر وہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس لیے صاف خمخا اور الجھن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں صرف مقتدی کو متعین کریں لکھیں مقتدی کے لیے لکھیں اور فاتحہ میرے پاس قرآن چاہتے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں بات سنو ہم ان کو دریافت پیش کریں گے کیونکہ بغیر الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے اکیلا ہو مجھ سے اور لکھوا لیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مجھ سے اور لکھا لیں چاہے صبح کی نماز ہو زور کی ہو عصر کی ہو شام کی ہو عشاء کی ہو سرری ہو جہری ہو اکیلا پڑھے تب پڑھے تب پڑھے مکے پڑھے مدینے پڑھے جو مرضی لکھوا لیں اب یہ خود لکھ کر دیں مقتدی کے فیاض کو مختلف کے بارے میں مختلف جی آپ ہیں میں نہیں ہوں مولانا عبداللہ صاحب نے گنتی کر دی ہے کہ فلاں لکھا لو فلان لکھا لو مطلب کیا ہے جس چیز پر مولانا عبداللہ صاحب نے پھنسنا ہے وہ لکھا ہم کوئی ایک چیز اور نہیں لکھا ہم صرف لکھا جو لکھا لو جو لکھا لو مولانا آپ کی مہربانی میں آپ سے کچھ نہیں لکھاتا صرف یہ لکھاتا ہوں کہ صرف صرف کے لکھا جس میں جھگڑا ہے اور میں کچھ نہیں لکھاتا یہ خود نہیں لکھانا وہ لکھا لو پناہ لکھا لو پناہ لکھا لو میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں لکھاتا میں صرف ایک چیز لکھاتا ہوں مہربانی کر کے وہ ایک چیز لکھ دے مقتدی مختلف لیے فاتحہ کا پڑھنا فرض وہ ضروری ہے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی میں نے مقابلے میں لکھ دیا ہے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھنا ماشاءاللہ جی مولانا نے فرما دیا ہے کہ آپ لکھ کے دیں کہ مقتدی کے بغیر مقتدی کا فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی میں لکھا مقتدی یہ ہو کہ اللہ نماز نہیں ہوتی بس یاد کہہ رہا ہوں

مناظر کیے ہیں اللہ کے آپ کو حاضر نازر کر کے کہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں امن کرنا چاہتا ہوں آپ کا

جہی چیز کا رکھتا ہے کہ جڑا ہے وہ پڑے ہوں ہے کہ نہیں ہوتی مرنا ہے میں بھی مرنا ہے ہر ایک اپنی ہر ایک اپنی اپنی مسئلہ ہے اللہ پاک ہر زندگی رہے قرآن کے سنت مطابق چلائی رکھے اللہ پاک چھوڑا اب اب دیکھیں یہ یہ کہتے ہیں ہیں مجھ سے لکھا لکھا لکھا لکھا لو لو کوٹے سارے سامنے آتا میں میں خدا دا واسطہ نے مولی صاحب کوئی کوئی اور اور نہیں نہیں نہیں لکھاندا لکھاندا جڑی ایک چیز ہوا سب دو دو ضروری صرف ایک چیز لکھ دو اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا وہ ایک چیز کیوں نہیں لکھتے باقی سب کو لکھنے کے لیے تیار ہے اس ایک چیز سے میں میں لکھتا لکھتا ہوں ہوں کہ سورہ فاتحہ فرض ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو چاہے بندہ ہے جب جھگڑا کچھ لکھنا چاہے

کہ مقتدی بھی ہو اگر امام کے پیچھے کھڑا ہو اور خلف امام ہو اگر فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہ بھی جس نے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے ہو خلف بل امام ہو اور وہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی باقی ساتھی رہے ہیں تو روا جہاں پہ جا ہے ایمانے فاتحہ نہیں پڑے گا

اور اگلی چیز بھی پرانا طور سے گل جی کرنی میں آپ کے اندر متعین نے کیا پہلی کسی چیز اختلاف ہے نہیں خوش ہے جڑے دو اختلاف اتنی اختلاف اختلاف ان کا اور میرا ہے صرف مقتدی میں جب اختلاف مقتدی میں ہے تو نیز نیز کا مطلب تو ایسا ہے اختلاف ہے اور نیز چیز میں آپ بھی آگے دیکھتے کہ نیز اگر مقتدی امام کے فاتحہ پڑے گا اس کی نماز نہیں پڑے گی

بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بات کرتی ہے بس میں نے جو کھول کھول کے میں نے بات لکھ دی ہے امام اور اکیلے کے بارے میں میں نے اکیلا لکھ دیا کو علیحدہ کر کے لکھ دیا کہ مستقل اس میں میرا ان کا کوئی اختلاف نہیں انہوں نے پھر کہا تھا کہ یہ ہو کہ نماز نہیں ہوتی میں نے یہ بھی لکھ